ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اس عظیم شان جلسے میں صرف حصول سعادت کے لیے شریک کر ہونے کے لیے آیا تھا میرا خطاب کا کوئی پروگرام نہیں تھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے مجھے چند منٹ عطا فرمائے ہیں خاص طور پر مجھے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مجھے امریکہ سے کچھ ای میلز آئیں کہ وہاں قادیانیوں کا ویب سائٹ جو ہے وہ میرے نام کو اپنے حامیوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے میں نے ان کا جواب دیا یہ بہتان ہے جھوٹ ہے افطرا ہے بکواس ہے اور میں نے کہا کہ میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں یہ میں اعتراف کرتا ہوں ابائل عمر میں مجھے کچھ شبہ تھا کہ یہ جو ربوائی ہے یا قادیانی ہے یہ تو غلام محمد غلام احمد لارت اللہ علیہ کو نبی مانتے ہیں ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن لاہوری تو صرف مجدد مانتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ شبہ تھا الحمدللہ بہت جلد وہ شبہ رفع ہو گیا تھا اور یہ سب جو بھی علماء ہیں جو اس جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ختم نبوت کو عام کرنے کا یہ انہی کے توفیل ہوا ہے کہ وہ ہدایت مجھے نصیب ہوئی اور میں آج ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں آج سے نہیں چالیس برس سے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی خواہ وہ قادیانی تھا یا ربوائی ہے یا لاہوری ہے جو بھی کسی درجے میں نبی تو دور کی بات ہے مجدد دور کی بات ہے مسیح معی دور کی بات ہے اگر اس غلام احمد قادیانی کو مسلمان بھی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ ہر موقع کا جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے البتہ میں ذرا ایک نقطہ علماء کرام کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے نزدیک ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ پہلے نبوت تھی حضور سے پہلے آپ کے بعد نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں آٹا تھا ختم ہو گیا پیسے تھے مک گئے دوسرا تو مفہوم کیا ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام پورا کر لیا میں نے اپنا کام ختم کر لیا کام پورا کر لیا ختم نبوت کا دوسرا مفہوم نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو نہیں ہے فضیلت کا پہلو ہے تکمیل نبوت تکمیل رسالت اس موضوع پر میری بعض قادیانی نوجوانوں سے گفتگو ہوئی میں نے ان کے سامنے ایک دلیل رکھی کیونکہ غلام احمد قادیانی نے جو گمراہی شروع کی تھی پہلی بات اس نے یہ کہی تھی کہ وہی تو رحمت ہے وہی بند کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کہ سلسلہ جاری ہے اس سے آگے اس نے اپنے جو ہے دعوے شروع کیے میں نے اس سے کہا دیکھو مجھے بتاؤ کیا قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں کہنے ہو گئی میں نے کہا دوسرا جواب سوال کیا قرآن محفوظ ہے یا نہیں کیا ہاں، محفوظ ہے میں نے کہا پھر بتاؤ منطقی دلیل کیا ہے پھر وہی کی ضرورت کیا ہے ہدایت مکمل ہو گئی الہدا آ چکی یہی وجہ ہے کہ تورات میں بھی اگرچہ ہدایت بھی تھی قرآن کہتا ہے اندراج اللہ تورات فیحا ہدم و نور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں نہیں لیا اگر اللہ ذمہ لیتا کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی کہ نہیں اس کا ذمہ کیوں لیا اس لیے کہ وہ تو ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات اللہ دے رہا تھا الہدا the guidance the total guidance the complete guidance the internal guidance ابھی آنی تھی لہذا اس کی حفاظت کی گئی ہے سابقہ کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر دین کامل ہوا الم اکمل تو الکم دین اکم وہ اطمم تو الحکم نعمتی یہ اتمام تکمیل اور یہ جو فرمایا آپ نے انما بوئس تو مکارم الاخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں اکمال ہو تکمیل ہو اتمام ہو تتمیم ہو یہی تو الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تکمیل نبوت کے بعد ایک سادہ سے آدمی سے بھی پوچھئے ایک گلاس لبالب بھر گیا ہے پانی سے اب کون سا پانی ڈالو گے کہاں ڈالو گے اب اس کے اندر کسی پانی کی گنجائش نہیں ہے ہدایت خدا بندی جاؤں اکمل تو لگم جی اکم وہ اکمل تو علیکم نعمتی اور نعمت کیا ہے نعمت ہدایت اس لیے کہ دنیا کی کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے اس لیے کہ غنڈا گردی کرو گے اپنی صحت کو غلط استعمال کرو گے دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے عیاشیاں کرو گے بدماشیاں کرو گے اور اور تم لوگوں کے اوپر دولت کا دھوس جماؤ گے اسلات و تبدیل کرو گے لہذا نعمت ہے ہدایت اس کے ساتھ ہر شہر نعمت ہے وہ نعمت کامل ہو چکی محمد رسول اللہ پر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ آباد تک اس کے اندر کوئی بھی تحریف نہیں ہو سکتی ایک نقطہ صرف اور اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس ملک میں نفاذ شریعت کی پوری تحریک کو پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا کریں یہ قادیانی ناسور ختم نہیں ہوگا پوری مغربی دنیا اس کی پشت پر ہے یہودیت اس کی پشت پر ہے چاہے پروٹیسٹنٹ عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں چاہے کیتھولک عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں چاہے ہندو ہوں وہ بھی پشت پر ہیں اس کا ناسور جو ہے ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرتد کی سزا نافذ نہ کی جائے جب تک کہ مرتد کو قتل کرنے کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی یہ فتنہ پھیلتا جائے گا آج بھی ہمارے ہاں پھیل رہا ہے اندر ہی اندر دیمک کی طرح پھیل رہا ہے لہذا ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق جو مرتد کی سزا ہے وہ نافذ کی جائے اسی سے در حقیقت باب ہو سکے گا اسی سے یہ فتنہ ختم ہوگا اسی سے سرکوبی ہوگی آخر میں آپ سے صدا کرتا ہوں میرے حق میں دعا کریں اب بڑھاپا بھی ہے معذوریاں بھی ہیں میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر پایا ہوں تو میرے لیے یہ کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح عقائد کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے اپنے حضور میں حاضری لگوا دے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم المسلمین اول مسلمات اللہ خیر حضرت ڈاکٹر صاحب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے انہوں نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا ہے کہ جب تک پاکستان میں مرتد کی شرعی سزا نافذ نہیں ہوگی تب تک قادیانیت کا فتنہ ختم نہیں ہوگا